حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ آپ سے مزی کے بارے میں پوچھیں انہوں نے نے پوچھا تو فرمایا وضو کرو اور شرم کا دھو لو امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مخرمہ نے اپنے والد بکیر سے کوئی حدیث نہیں سنی سنن نسائی حدیث نمبر چار سو انتالیس